السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد اللہ رب العالمین واسد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واسد ون محمد ابد و رسول صلوۃ اللہ وسلم علیہ وعلى آله وعلى اصحابہ ومن اهتدى بهدیه وسن بسنته الى يوم الدين وبعد معزز مکرم ناظرین و سامعین عقید واسطیہ کی شرح آپ لوگوں کے سامنے کی جاتی ہے اور ہماری گفتگو اللہ رب العالمین کی ایک عظیم صفت محبت کے تعلق سے چل رہی ہے کہ اللہ حرب العالمین محبت کرتا ہے لیکن اس کی کیفیت کیا ہے اس کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے لیکن ہمارا اور آپ کا اس بات پر ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ حرب العالمین نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے نیک اعمال سے محبت کرتا ہے ایسے ہی فرشتوں سے انبیاء سے ایسے لوگوں سے اللہ العالمین محبت کرتا ہے آج ہماری گفتگو بھی اسی سے متعلق ہوگی اور آج جس آیت کریمہ کی شرح ہم آپ کے سامنے کریں گے یا اس کی تفسیر وہ آیت یہ ہے اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن میں ارتد امن کم اندین ہی فصو فیات اللہ بقومی ہم وحبون عدل علمین عزتین الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل اللہ يؤتيه من يشاء واللہ واسع علیم سور معاہدہ کی آیت نمبر چون ہے اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اپنی صفت جو محبت کی ہے اس کو بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد اور اس کلام کا معانی کا ترجمہ یہ ہے یا اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ارتد دمن کم اندین ہی تم میں سے جو اپنے دین سے مرتد ہو جائے یہاں دین سے مراد دین اسلام ہے کیونکہ یہی اصلی دین ہے انسانوں کا اصلی گھر یہی ہے ہمارے یہاں ایک اصطلاح چلی گھر واپسی کی لوگ گھر واپسی سے مراد کیا لے رہے شرک اور کفر لے رہے ہیں کہ لوگ پھر اسی کفر اور شرک کے اندر آ جائیں اسے لوگ ہمارے ملک میں گھر واپسی کہتے ہیں کفر اور شرک یہ مسلمانوں کا گھر نہیں ہے انسان کا انسان کا اصل گھر توحید اور سنت ہے اس کائنات کے سب سے پہلے انسان ہست آدم علیہ السلام تھے نبی تھے موحد تھے اس لیے یقیناً گھر واپسی ہونی چاہیے لیکن کون سا گھر توحید والا گھر اللہ تعالیٰ کی بات والا گھر یہ اصل گھر ہے یہی انسان کی اصل ہے جی اسی کو گھر واپسی کہنا چاہیے حقیقت میں کیونکہ کفر اور شرک تو بعد میں پیدا ہوا ہے کہ نہیں جانتے نہیں جانتے اس حقیقت کو پہلے دنیا میں شرک نہیں تھا دنیا میں شرک بعد میں آیا ہے تو اصلی جو چیز ہے دنیا کی وہ توحید ہے اللہ پر ایمان ہے اصلی گھر یہ ہے دنیا کے اندر انسان توحید کے گھر میں رہے توحید کے سائے میں رہے اور جو دنیا میں توحید کے گھر میں رہے گا شرک سے محفوظ رہے گا اللہ تعالیٰ آخرت میں جو گھر ہے جنت کا وہ گھر اسے نصیب کرے گا تو یہاں پر دین سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی اپنا دین چھوڑ دے نہیں کیونکہ اصل دین ہمارا دین اسلام ہے حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی سب سے پہلے انسان سب سے پہلے معاہد لہذا جو ان کا دین تھا ہم سب انہیں کی اولاد ہیں تو ہم سب کا دین بھی ہونا چاہیے ان کا دین دین توحید تھا لہذا دین اسلام سے دین توحید سے جو مرتد ہو جائے اس کے بارے میں بات چل رہی ہے اگر کوئی کفر اور دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو چھوڑ کر کے دین اسلام میں آ جائے اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ مرتد ہو گیا اسے کہیں گے وہ اپنے اصلی گھر میں واپس آیا وہ اس کا جو اصلی گھر ہے توحید کا اللہ پر ایمان کا نبیوں پر ایمان کا اس اصل گھر کے اندر وہ آیا جی ہاں تو یہاں پر دین سے مراد دین اسلام ہے کہ دین اسلام سے جو مرتد ہو جائے دین اسلام کو چھوڑ دے اور پھر کفر کا اور شرک کا راستہ اختیار کر لے اگر کوئی کر لے گا تو اس میں اللہ کو کوئی نقصان نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہی سب کا خالق اور مالک ہے وہی سب کا معبود حقیقی ہے اللہ کی بے شمار مخلوق ہیں جو اللہ ابامن کی عبادت کرتی ہیں بے شمار مخلوق ہیں لہذا اللہ تعالی ہماری عبادت کا محتاج نہیں ہے ہم اللہ کی عبادت کے محتاج ہیں اللہ کی عبادت کہیں گے کریں گے اللہ کی توحید پر گامزن رہیں گے تو اس کا فائدہ ہمیں آخرت کے اندر تو ملے گا ہی دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اس کو فائدہ دیتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میں میرت دمین کم آن دی نہیں جو تم میں سے اپنے دین سے مرتد ہو جائے دین کو چھوڑ کر کے کفر اور شرک اور گمراہی کے راستے کو اختیار کر لے فصو فیات اللہ بقوم اللہ اربرامن ایسی قوم لے کر کے آئے گا یہ تم نہ سمجھنا کہ تم نے چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ کا دین ختم ہو جائے گا نہیں اللہ کا دین قیامت تک باقی رہے گا جب تک دنیا میں انسان ہے اللہ تعالیٰ کا دین رہے گا اللہ تعالیٰ اپنے دین کو غالب کر کے رکھا اور غالب رہے گا بھی اس لیے نہ سمجھنا کہ اگر مرتد ہو گئے دین ختم ہو جائے گا اللہ کا دین ختم نہیں ہوگا اللہ کا دین باقی رہے گا قیامت تک باقی رہے گا اللہ رب العالمین کا دین جب تک دین دنیا کے اندر مسلمان ہیں موحدین ہیں تب تک دنیا باقی ہے جس دن اللہ کا دین نہیں رہے گا دنیا کے اندر اللہ کی کتاب قرآن نہیں رہے گی دنیا کے اندر تو دنیا بھی قائم نہیں رہے گی دنیا بھی ختم ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فصو فیات اللہ بقومن اللہ ابامن دوسری قوم لے کر کے آئے گا یحب اللہ تعالیٰ اس قوم سے محبت کرے گا وہ یحب نہ اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے محبت کریں گے اللہ تعالیٰ سے محبت کی دلیل کیا ہے اللہ کے بھیجے ہوئے دین پر عمل کرنا پابندی سے اس پر استقامت کے ساتھ جمے رہنا ڈٹے رہنا یہ ہے اللہ تعالیٰ سے محبت کی دلیل دعویٰ صرف کافی نہیں ہے ہر انسان اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے نبی سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے لیکن یہ دعویٰ کافی نہیں ہے دعویٰ کے لیے دلیل چاہیے اور دلیل کیا ہے اللہ کے رسول کی سنتوں پر عمل کرنا توحید پر قائم رہنا شرک نہ کرنا بدعت اور خرافات نہ کرنا اور فرائض کو واجبات پر عمل کرنا پابندی کرنا جو ہمارے نبی نے کیا اس کو کرنا جو نہیں کیا اس کو چھوڑ دینا اللہ نے جو حکم دیا اس حکم پر عمل کرنا جس سے دور رہنے کا حکم دیا ان چیزوں سے دور رہنا یہ اللہ تعالیٰ سے محبت کی دلیل ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ اسی قوم لے کر کے آئے گا کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرے گا یہاں ثابت ہوتا ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اللہ محبت کرتا ہے لہذا ہمارا ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں سے محبت کرتا ہے کن لوگوں سے معاہدین سے اللہ کے جو نیک بندے ہیں انبیاء صالحین متقین پرہیزگار محسنین منیبین اللہ کی طرف رجوع کرنے والے اللہ کی طرف عنابت کرنے والے توابین توبہ کرنے والے ان اللہ یحب التوابین اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے جو توبہ کرتا ہے گناہوں کو چھوڑتا ہے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ کے دربار میں آتا ہے ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اس آیت سے بھی ثابت ہوا اس سے پہلے بھی جو آیتیں پیش کی گئیں ان آیتوں کے اندر بھی یہ بات بیان کی گئی تو اللہ تعالیٰ دوسری قوم لے کر کے آئے گا اگر لوگ مرتد ہو جائے دین چھوڑ دیں اللہ دوسرے لوگوں کو لے کر کے آئے گا تاریخ اس کی گواہ موجود ہے ہے کہ نہیں ہے کہ اللہ رب العامین اگر کوئی قوم جس نے اللہ کے دین کو چھوڑ دیا اللہ کے دین کی مدد چھوڑ دیا اللہ نے اس کے بدلے دوسری قوم پیدا کیا دوسرے لوگوں کو اللہ رب العامین یہ سعادت رسیح فرمائی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے محنت کی کوشش کی اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے اس کی سربلندی کے لیے انہوں نے محنت کی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اس کا فضل ہوگا اگر ہم اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے کچھ کام آ جائیں تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہوگا اس میں ہمارے لیے کوئی اس کی بات نہیں ہے فخر اور غرور کی یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اس کا احسان کہ اللہ کے دین کے لیے ہم کچھ کام آ گئے اللہ نے اپنے دین کے لیے ہمیں کچھ استعمال کر لیا یہ اللہ کا فضل و کرم ہے اللہ تعالیٰ دوسری قوم لے کر کے آئے گا اور وہ دوسری قوم آ کر کے اللہ تعالیٰ کے دین کو دنیا میں غالب کرے گی اس پر عمل پیرا ہوگی اب وہ دوسری قوم کہاں سے آئے گی وہ زمینوں سے نہیں پیدا ہوگی پہاڑوں سے نہیں پیدا ہوگی نہ آسمان سے اللہ تعالیٰ انسانوں کو نازل کرے گا وہ قوم ہمارے ہی میں سے ہوں گے ہم مسلمانوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں اور جو کافر ہیں مسلمان ہیں ان میں سے بھی ہو سکتے ہیں اللہ انہیں دین کی توفیق دے گا مسلمان ہوں گے دین کے لیے کام کریں گے کتنے ایسے لوگ ہیں نئے نئے مسلمان ہیں ایک مسلمان سے زیادہ جذبہ ہے ان کے یہاں دین کے پہنچانے کا ابھی کل ہماری ایک صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی بتا رہے تھے کہ جو ہے کچھ کوئی فیملی ہے مسلمان ہوئی اور وہ دین کی تبلیغ اور دین کے نشو و کے لیے بہت محنت کر رہے ہیں اور مسلمانوں سے کریے کام تمہیں کرنا چاہیے لیکن تم نے وہ کام نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ ان کو دین کی توفیق دے گا اللہ نے دیا کہ نہیں دیا کافروں کو مکہ کے مشرقین اللہ ان کو دیا دین کے دشمن نبی کے دشمن اللہ کے دشمن اللہ ان کو توفیق دیا انہوں نے دین کو آگے بڑھایا دین کی نشر و شاعت کی تو اللہ تعالیٰ ہم میں سے بھی کسی سے کام لے سکتا ہے جو اسلام جو کلمہ پڑھنے والے ہیں مسلمان ہیں سوئے ہوئے ہیں غفلت میں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بیدار کرے گا اور وہ دین کے لیے کام کریں گے یا تو وہ لوگ جو نئے مسلمان ہو رہے ہیں یہ دولت ان کو نعمت مل رہی ہے جب انسان کی دولت کی قدر کب کرتا ہے انسان جو چیز اس کے پاس نہیں ہوتی اس کی قدر کرتا ہے لیکن جب اس کے پاس کوئی دولت رہتی ہے ہمیشہ سے تو اس کی قدر نہیں کرتا ہے جو انسان جو بچہ مال میں پلا ہوا ہو اس کے یہاں مال کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے کہ نہیں ہے ایسے ہی جو دین اسلام کے اندر پیدا ہو رہے ہیں لوگ ان کے یہاں اسلام کی وہ اہمیت نہیں رہ گئی وہ جذبہ نہیں رہ گیا ہے لیکن جو ہونا چاہیے واقعتاً وہ جذبہ کم ہوتا جا رہا سرد پڑتا جا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نئے مسلمانوں کو نئی قوم کو کفار المشرقین کو دین کی قبول کرنے کی توفیق دے گا اور خود دین کا کام کریں گے یا مسلمانوں ہی میں اللہ تعالیٰ جذبہ ڈالے گا اللہ کے دین کا علم حاصل کریں گے اللہ کے دین کی پھیلانے کی اشاعت کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو لے کر کے آئے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے باقی رہے گا کسی کے مرتد ہو جانے سے دین ختم نہیں ہوگا یہ سمجھ لیں ہم لوگ یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے جو دنیا کا خالق اور مالک اس کا دین ہے یہ اس لیے جو مرتد ہو رہے ہیں وہ اپنی عاقبت خراب کر رہے ہیں وہ اپنا ان کا انجام برا اور بھیانک ہوگا ان کے لیے نقصان ہے اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ کے دین کے لیے اس کے اندر کوئی نقصان نہیں ہے اللہ کی بے شمار مخلوق ہے جو اللہ تعالیٰ کی بات کرنے والی ہے اللہ حربن پر ایمان رکھنے والے اللہ نے ایک صفت یہ بیان کی ایسی قوم کی کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے محبت کریں گے اور اللہ ان سے محبت کرے گا کتنی بڑی بات ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ جن سے محبت کرے یہ کتنا بڑا فضل اور کتنا بڑا احسان اور کتنی بڑی سعادت کی بات ہے یہ ہے کہ نہیں ہے اگر جسے بادشاہ جسے محبت کرے پیار کرے تو آدمی کے لیے فخر اور شرف کی بات ہوتی ہے اور آدمی تو بڑے آدمی سے محبت کرنے کی بات کرتا ہے اور اس کے دل کے اندر ہوتا ہے کہ ہمیں اس سے محبت ہے لیکن اگر بڑا انسان جو یعنی ملک کا سربراہ ہو یا بادشاہ ہو حکمراں ہو اگر وہ کسی سے محبت کر رہا ہے تو اس میں کتنے بڑے بڑی عظمت ہے یہ اور بڑے شرف کی بات ہے تو اللہ تعالیٰ تو سب کا خالق ہے سب کا معبود حقیقی ہے وہ اگر ان سے محبت کر رہا ہے ایسے لوگوں سے تو ان کی سعادت کے کیا کہنے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے عزیلطین المومنین یہ مومنوں پر کیا ہوں گے نرم ہوں گے عزتین الکافرین کافروں پر سخت ہوں گے مومنوں پر نرم ہوں گے یہ اچھے اخلاق سے پیش آئیں گے سب کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں گے لیکن مومنوں کے تعلق سے ان کے ہاں نرمی ہوگی کیونکہ وہ بھی صاحب ایمان ہیں اور اس طریقے سے اللہ کے دین پر عمل کرنے والے ہیں تو ان کا زیادہ حق بنتا ہے تو ان کے ساتھ زیادہ نرمی کا مظاہرہ ہوگا زیادہ ان کے ساتھ آسانی ہوگی ان کو دیکھ کر کے انہیں خوشی ہوگی کہ ہمارے دینی بھائی ہیں مومن بھائی ہیں مسلمان بھائی ہیں خوشی ہوگی ان کو تو اس طریقے سے ان کے لیے وہ نرم ہوں گے اور جو کیا ہوگے کافروں کے اوپر کیا ہوں گے سخت ہوں گے یہی بات اللہ رب اللہ نے ایک دوسرے ہاتھ کے اندر بیان کی ہے قوم بدلنے کے تعلق سے وہ انتطول لو اگر تم نے دین سے اعراض کر لیا یہ سب دل قومن غیر اللہ تعالیٰ تمہارے علاوہ دوسری قوم کو لے کر کے آئے گا تم ملائکون امتالکم پھر وہ تمہارے جیسے نہیں ہوں گے کہ نہ دین پر عمل کرنے والے نہ دین کی طرف بلانے والے وہ ایسے نہیں ہوں گے بلکہ وہ دین پر عمل پیرا بھی ہوں گے اس کا علم حاصل کریں گے اور دین کی طرف لوگوں کو بلائیں گے بھی وہ لوگ اگر تم نے اعراض کیا تو دین چھوڑ دیا دین پر عمل نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ دوسری قوموں کو لے کر آئے گا اور اللہ تعالیٰ یہ کام ان سے لے گا جی ہاں تو اللہ فرماتا کہ کہ عدیلۃ المومنین یہ مومنوں پر کیا ہوں گے نرم ہوں گے اور کافروں کے اوپر سخت ہوں گے یہ بات اللہ رب العالمین نے سور فتح کے اندر بیان کی ہے کہ محمد الرسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں والذین لذین اور جو ان کے ساتھ کن کے ساتھ صحابہ جو نبی پر ایمان لانے والے اشد الکفار رحما بین کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں رحم دل ہیں جی ہاں کافروں پر کیا ہیں سخت ہیں اور آپس میں رحم دل ہیں یہ دوسری سور فتح کے اندر اللہ رب العامین یہ صفت صحابہ کی اہل ایمان کی بیان کی ہے اس میں جو صحابہ ہیں ان کا مرتبہ واضح ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے نبی کی نبوت کی دلیل کے طور پر صحابہ کو پیش کیا اللہ نے کیا فرمایا کہ محمد الرسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں کیا دلیل دیا وہ لدینہ ماہو جو ان کے ساتھ ہیں یعنی صحابہ دلیل ہیں نبی کے برحق ہونے کی نبی کے سچے ہونے کی صحابہ دلیل ہیں کون سے جو ان کے ساتھ ہیں یعنی ان پر ایمان لانے والے ہیں جو کافروں پر سخت ہیں اور مومنوں کے لیے کیا ہیں نرم دل ہیں یہ صحابہ کے بارے میں اللہ رب بیان فرمایا پھر اللہ کیا بیان فرماتا یوجاد نفی سبیل اللہ یہ لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے یہ اہل ایمان کی اس قوم کی جسے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے ان کی اللہ رب الامی نے نشانی بیان کی ایک صفت کہ یوجاہد نفی سبیل اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں جب جہاد کا لفظ آتا ہے تو ہمارے ذہن میں فوراً اس طرف ایک بات آتی ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جہاد سے مراد کیا ہے جنگ کرنا قتال کرنا لڑائی کرنا یہ بھی ایک جہاد ہے اور اس کا عام معنی ہے یہ لیکن اس جہاد کا بھی مقصد قتل کرنا نہیں ہے لوگوں کو نہ ہی خون بہانا ہے نہ اس جہاد کا مقصد خوریزی کرنا ہے بلکہ اس کا مقصد بھی کیا ہے اللہ تعالیٰ کے دین کو غالب کرنا اللہ تعالیٰ کے دین کو لوگوں میں پھیلانا اور جو رکاوٹیں ہیں ان رکاوٹوں کو دور کرنا بہت سارے لوگ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں لیکن ملک کا سربراہ ہے بڑے لوگ ہیں نہیں قبول کرنا چاہ رہے ہیں ان کے ڈر سے اسلام نہیں قبول کر رہے ہیں اس لیے اس رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے یہ فرض کیا گیا یہ چیز ہے مشروع قرار دی گئی دین اسلام کے اندر اس کا مطلب قتال کرنا نہیں ہے لڑائی اور جھگڑا کرنا نہیں ہے اسی لیے امانوی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا جب آپ جاتے تھے کسی قوم پر حملہ کرنے کے لیے تو آپ کیا کرتے اگر رات میں پہنچتے تھے تو دن کا انتظار کرتے تھے صبح کا کہ ہو سکتا ہے یہ قوم مسلمان ہو اور جب فجر کا وقت ہوگا اذان ہوگی تو اس کا مطلب یہ کہ بستی والے مسلمان ان پر حملہ نہیں کیا جائے گا اور پھر حملہ کرنے سے پہلے ان کو اسلام کی دعوت دی جاتی ہے کہ اسلام قبول کر لو اللہ کے دین میں آ جاؤ شرک چھوڑ دو کفر چھوڑ دو جو تمہارا رب اور خالق ہے اس کے دین کو اپنا لو اگر قبول کر لیں الحمد اگر نہیں قبول کریں گے تو کہیں گے آپ دین اپنے دین پر رہو لیکن جزیہ دو ٹیکس دو تم ہم تمہارے جان کی تمہاری عزت کی تمہارے مال کی تمہارے گھر کی تمہاری عورتوں بہو بیٹیوں کی ہم سب کی حفاظت کریں گے اور اس حفاظ کے بدلے ہم تم سے جزیہ لیں گے وہ اپنے دین پر رہ سکتے ہیں جزیہ دے کر کے تیسرا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ نہ اسلام قبول کریں نہ جزیہ دینے پر راضی ہوں تب ہم اور آپ آپس میں قتال کریں گے تو قتال جن جہاد کا مطلب ریزی نہیں ہے جہاد کا مطلب خون بہانا نہیں ہے لوگوں کا قتل کرنا مقصد نہیں ہے جہاد کا مطلب یہ ہے کہ جو رکاوٹ ہے دین اسلام کی نشر و اشاعت میں جو لوگ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں نیچے والے لوگ ہیں مالدار نہیں ہیں بڑے لوگ نہیں ہیں بڑے لوگ دباؤ ڈالے ہوئے ہیں کہ نہیں اسلام نہیں قبول کرنا ہے اس رکاوٹ کو دور کرنا ہے بس یہ مطلب نہیں ہے اس کا جہاد کا کہ ہم کی لوگوں کا خون بہانا لوگوں کا قتل کرنا اس لیے آپ دیکھیے پوری جنگ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنگ لڑی ہے آپ دیکھیں کتنے لوگ قتل ہوئے کافروں کے بہت معمولی لوگ بہت زیادہ لوگ نہیں قتل ہوئے زیادہ سے زیادہ جو ہے بارہ تیرہ سو آدمی کا ذکر آتا ہے دس سالہ جو ہے دور میں آج تو فساد ہوتا ہے تو لاکھوں لوگوں کو قتل کر دیا جاتا ہے یا لڑائی ہوتی ہے عالمی جنگ ہوئی پہلی کتنے لوگ مارے گئے دوسری عالمی جنگ میں کتنے لوگ مارے گئے آپ دیکھیے ہے کہ نہیں ہے ہیرو سیما پر بند پھینکا گیا کتنے لوگ مارے گئے لاکھوں لوگ مر گئے ایک سیکنڈوں میں چند منٹوں کے اندر لاکھوں لوگ مر گئے جی ہاں تو اس لیے یہ جہاد کا مطلب قتل کرنا نہیں ہے جہاد کا مطلب لوگوں کو مارنا نہیں ہے جہاد کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے نشر و اشاعت میں جو رکاوٹ ہے اس رکاوٹ کو دور کرنا ہے تاکہ لوگ آزادی کے ساتھ دیر اسلام کو قبول کر لیں بس یہ اس کا مقصد ہے تو جہاد جو اللہ فرماتے فی سبیل اللہ کہ اللہ کی راہ میں وہ جہاد کریں گے تو جہاد کا مطلب صرف یہ نہیں ہے قتال کرنا یہ تو اس کا معنی عام ایک ہے اور ایک خاص معنی اس کا ہے اور وہ یہ ہے کہ اس کی بہت ساری انواع اور اقسام ہیں اس میں ایک قسم یہ ہے کہ اپنے نب سے جہاد کرنا اپنے نب سے جہاد کیا ہے یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے دین کا علم حاصل کرے علم حاصل کرنے کے لیے انسان کو محنت کرنی پڑتی کہ نہیں کرنی پڑتی جہاد کے معنی ہی ہوتے ہیں محنت کرنا کوشش کرنا اللہ نے جو طاقت دی ہے اپنی طاقت بھر اسلام کے لیے اس کو استعمال کرنا اسی کو جہاد کہا جاتا ہے تو یہ بھی جہاد ہے کہ انسان اللہ کے دین کا علم حاصل کرتا ہے آج تو علم حاصل کرنا بہت آسان ہے ہم جو ہے اے سی میں مقیب میں بیٹھ کر کے مسجد میں مدرسے میں علم حاصل کر لیتے ہیں پہلے زمانے میں کتنا اسلام کا علم حاصل کرنا مشکل تھا لوگ مہینوں کا سفر کرتے تھے بھوکے پیاسے ایک ایک حدیث کے لیے جو ہے تین تین ہزار کلو میٹر کا سفر کرتے تھے مدینہ سے لوگ جاتے تھے فلسطین مصر جاتے تھے جارڈن جاتے تھے اردن جاتے تھے ایک حدیث سننے کے لیے کہ ایک حدیث فلاں صحابی کے پاس ہے یمن جاتے تھے لوگ محدثین نے کتنی محنت کی ہے ایک ایک حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے آج بڑی آسانی سے ہم کو علم بن جاتا ہے مدرسے قائم ہیں اساتذہ خود آ جاتے ہیں پڑھا کر کے چلے جاتے ہیں اے سی ہے ساری چیزیں ہیں ساری سہولتیں موجود پہلی چیز نہیں تھی تو اللہ کے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے جہاد کرنا پڑتا تھا صبر کرنا پڑتا تھا محنت کرنی پڑتی تھی علم حاصل ہو گیا عمل کرنے کے لیے بھی انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے عمل کے لیے محنت کرنی ہے آپ حج میں جائیں گے محنت ہے عمرہ کرنے جاتے محنت ہے نماز وضو کرنا ہے ٹھنڈا پانی ہے آپ کو صبر کرنا ہے گرم نہیں پانی ہے گرمی ہے سخت دھوپ ہے نماز پڑھنا ہے گرم پانی چہرہ جھلس جائے گا وضو کریں گے کرنا ہے وضو آپ کو یہ بھی محنت یہ بھی صبر ہے اس کی طرف لوگوں کو بلانا یہ بھی ایک جہاد ہے بہت بڑا جہاد ہے یہ اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلانا جی اس لیے آپ دیکھیے سورہ فرقان جو آئے تھے یہ مکی آئے تھے سورہ فرقان میں اللہ فرماتا فلاۃ تو کافرین کافروں کی اطاعت نہ کرو وہ جاہد ہوں بھی جہاد ان ان کافروں سے بڑا جہاد کرو جو جہاد قتال والا ہے کہاں فرض کہاں اس کی مشروعیت ہوئی ہے مکے میں مدینے میں جی مدینہ میں ہوئی ہے نا جہاد کی مشروعیت مکہ میں جہاد نہیں تھا کہ تھا مکہ میں لیکن اللہ نے کیا فرمایا بڑا جہاد کافروں سے بڑا جہاد کرو کیا بڑا جہاد کرو ان کو دین کی دعوت دو دین کی طرف بلاؤ قرآن کے ذریعے سے وہ جاہد ہوں بھی اس قرآن کے ذریعے سے جہادن کبیرہ بڑا جہاد کرو کن سے مشرقین سے کفار سے کیسے بڑا جہاد کریں گے ان کو دین کی طرف بلائیں گے اپنے اخلاق سے اچھے معاملے سے ان کو دین کی طرف بلایا جائے گا یہ بڑا جہاد ہے یہ جہاد مدینہ کے اندر اس کی مشروعیت ہوئی سندو ہجری کے اندر پہلی جنگ جنگ بدر سندو ہجری ماہ رمضان میں اس سے پہلے یہ جہاد نہیں تھا کون سا جہاد تھا جو جہاد ہمیشہ کے لیے فرض ہے اللہ تعالیٰ کے دین کا علم حاصل کرنا اور اپنی استطاعت بھر اس کی طرف لوگوں کو بلانا یہ جہاد میرے بھائی ہے اس کو اللہ نے بڑا جہاد کہا ہے کیونکہ مکے کے اندر لڑائی نہیں تھی جہاد نہیں تھا بیچارے مسلمان خود کم تعداد میں تھے چپکے چپکے اسلام پر عمل کرتے تھے تو اللہ نے کہا ان کے ساتھ ان سے تم اس قرآن کے ذریعے سے بڑا جہاد کرو تو یہ بھی بڑا جہاد ہے دین پر جو کی طرف لوگوں کو بلانا ایسے ہی دین کی طرف بلانے میں جو مشکلات اور پریشانیاں ہیں ان پر صبر کرنا یہ بھی جہاد ہے یہ بھی کیا یہ بھی جہاد ہے تو جہاد صرف وہی نہیں ہے جو ہمارے ذہن میں فوراً آ جاتا ہے قتال نہیں یہ بھی جہاد ہے میرے بھائی ہو کیونکہ جہاد کی بہت ساری انواع اقسام ہیں اس طریقے سے آپ دیکھیں گے شیطان سے جہاد کرنا ہے ہر انسان کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے دلوں میں آپ کے شہوات ڈالے گا عورتوں کی محبت دنیا کی محبت مال کی محبت اولاد کی محبت اس محبت کے اندر انسان عمدہ ہو جاتا ہے دین کو چھوڑ دیتا ہے شیطان کی پیروی کرنا شروع کر دیتا ہے ہے کہ نہیں ہے اس کی محبت میں لوگوں کی محبت دنیا وال دنیا داری یہ ساری چیزیں شیطان تو اس طریقے سے اس سے یاد کرنا ہے شہوات کے فتنے ہیں یہ شبہات کے آپ کے دل کے اندر شبہ پیدا کرے گا دین کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کے تعلق سے اللہ موجود ہے تو اللہ کو دیکھ کیوں نہیں سکتے نہیں دیکھ رہے اس کا مطلب اللہ نہیں ہے اللہ پر کیوں تمہارا ایمان شک ڈالتا ہے جی ہاں اللہ نے سب کو پیدا کیا اللہ نے کو کس نے پیدا کیا اللہ کب سے ہے نہ عزب اللہ اس طرح کے سوالات شیطان انسان کے دماغ میں ڈالتا یہ شبہات کے فتنے شبہات کے فتنے شہوات سے بڑے ہوتے ہیں شہوات کے فتنوں کا تعلق دنیا سے ہے مال سے شرمگاہ سے دولت سے اولاد سے بیوی سے دنیا سے اس کا تعلق ہے شہوات کے فتنے شبہات کا فتنہ دین سے متعلق ہے یہ شبہات کے فتنے سب سے بڑا فتنہ ہوتا ہے جی ہاں تو شیطان سے بھی ہم کو جہاد کرنا ہے فجر کی دان ہو رہی ہے نیند آ رہی ہے شیطان کہہ رہا سو جا ابھی چلے جانا بہت ٹائم ابھی بیس منٹ امام صاحب انتظار کرتے ہیں ابھی جانے سے کیا کرو گے سو جاؤ بعد میں چلے جانا اب انسان سو جاتا ہے پھر جماعت چھوٹ جاتی ہے اس کی نماز بھی چھوٹ جاتی ہے کہ نہیں ہے بھائی اکیلے ہی آپ حق پر ہیں پوری دنیا شرک کر رہی ہے سب قبروں پر جا رہے ہیں سب بدعت کر رہے ہیں سب جو ہے مزاد پرستی کر رہے ہیں کیا صرف آپ ہی مسلمان ہو صرف آپ ہی توحید والے ہو کیا صرف آپ کی کیا ان لوگوں کی نجات نہیں ہوگی انسان کے اندر شیطان شبہات پیدا کرتا ہے شرک پر رہو بہت ساری دنیا ہے کیا ہو جائے گا بھائی ان کا جو ہوگا وہ تمہارے ساتھ بھی ہوگا کیا مسئلہ ہے یہ سب لوگ جائل ہیں یہ سب لوگ باطل پر ہیں یہ سب لوگ کیا ہیں بیوقوف اور پاگل ہیں بڑے بڑے پڑھے پڑھے لکھے لوگ ہیں ڈاکٹریت کی ڈگری ان کے پاس ہے مصر سے دنیا سے بڑے بڑے یونیورسٹیوں کی ڈگریاں ہیں قرآن کے مفسر ہیں قرآن کے قاری ہیں قرآن کے حافظ ہیں بہت علم ہیں محدث ہیں قبروں پر جاتے ہیں بدعت کرتے خرافات کرتے شیر کرتے تم کون سے بڑے علامہ ہوگے کیا تم نے پڑھ رکھا ہے وہ لوگ جو ہوگا وہ تمہارے ساتھ بھی ہوگا کیا مسئلہ ہے یہ سب شبہات کے فتنے ہیں جو شیطان ہمارے دل و دماغ کے اندر ڈالتا ہے اس لیے جہاد کرنا شیطان سے بھی جہاد کرنا انسان کو یہ کم معمولی جہاد نہیں میرے بھائی ایسے آپ دیکھیے جو اہل بدعا ہیں خرافات والے ان سے جہاد کرنا ان کا ان کو دین کی طرف بلانا سنت کی طرف بلانا توحید کی طرف بلانا یہ معمولی بات ہے آج کے دور میں ہے کہ نہیں علم حاصل کیجیے اور ان کو بلائیے جو ہے دین اسلام کی طرف منکر ہو رہا برائی ہو رہی ہے اللہ نے آپ کو طاقت دی اس کو آپ ہاتھ سے روکیے جیسے آپ گھر کے گارجین ہیں اور جو ہے بیٹا نماز نہیں پڑھتا ہے دس سال کا ہو کے ماریے اس کو اللہ نے پاور دیا آپ کو ہے کہ نہیں ہے عورت پردہ نہیں کر رہی ہے بچی پردہ نہیں کر رہی ہے بیکار قسم کے کپڑے پہنتی ہے بچی آپ پہنا رہے ہیں آپ اس کے ذمہ دار ہیں ہم اپنی بچیوں کے جو ہے بربادی کا ذمہ دار ماں باپ زیادہ ہوتے بچپن سے ہم ان کو ایسی عادی بنا دیتے ہیں کپڑوں کے جب بچے بڑی ہو جاتی ہے تو پھر وہ آپ اس کو حسمت والا اور عفت اور پاک دامنی والا کپڑا پہناؤ گے وہ نہیں پہنے گی جب آپ نے بچپن سے اس کی تربیت نہیں کی تو بڑے ہونے کے بعد کیا کر پائیں گے آپ آپ نے پہلے کیوں ہم کو پہنایا اب کیوں پہنا پہنا رہے ہو ہم میں اب مجھے میں اس میں وہ نہیں لگتا مجھے مجھے اس میں آرام نہیں لگتا مجھے اسی کپڑا چاہیے کیا کریں گے آپ اس لیے جو ہے اللہ کے دین کا علم حاصل کریں اور اس پر ہم قائم رہیں بچوں کو بھی دینی تربیت کریں تو اس طریقے سے جو اہل بدعات ہیں ان کو اگر آپ کے پاس ہاتھ ہے اور یہ جو حکمراں ہوتے قاضی ہوتے ان کے لیے ہوتا ہے اس سے آپ اس کو روکیں اللہ کے سر کیا حدیث ہے من رام ان کو من کرن فلاغیر بھی جو تم میں سے کوئی من کر دیکھے اس کو اپنی زبان سے اپنے ہاتھ سے روکے فی الب فبلس نہیں اگر اس کی طاقت نہیں زبان سے روکے کسے روکے زبان سے نصیحت کیجیے آپ ان کو کہ بھائی جو چیز کر رہے ہیں آپ غلط ہے یہ اور دلیلیں پیش کریں قرآن کی آتے حدیثیں پیش کریں یہ منکر چیز ہے حرام ہے غلط ہے بدعات ہے خرافات ہے مت کیجیے اس کو ہم جو ہے اس کو زبان سے نصیحت کریں گے ٹھیک ہے اور ع لمبط بقل بھی اگر اس کی طاقت نہیں تو انسان اس کو دل میں برا جانے دل میں برا جانے زبان پر نہیں لانا اس کو آپ اس کو دل میں برا جانے وزا لکھا ضف المان اور یہ سب سے کمزور ایمان ہے یہ جی ہاں تو کوئی منکر ہے آپ کے پاس طاقت نہیں ہے اس کو عورت کرنے کی آپ اس کو دل میں برا جانیے یہ نہیں کیا محفل میں جا کر کے بیان کیجیے لوگوں کے سامنے جا کر کے بیان کیجیے نہیں اگر آپ اس منکر کو نہیں روک سکتے ہاتھ سے نہیں رو سکتے زبان سے نہیں رو سکتے تو دل میں تو اللہ کے علاوہ کسی کا کنٹرول نہیں ہے دل پر دل میں آپ اس کو برا جانے کی چیز غلط ہے یہ چیز کیا ہے غلط ہے وہ لیکن ایسا نہ ہو کہ دل میں بھی آپ نہ برا جانا نہیں دل میں اس کو برا جاننا ہے تو یہ بھی ایک جہاد ہے میرے بھائی کہ انسان اہل بدا سے اور اس طریقے سے جو اہل معاشی ہیں منقرات ہیں ان کے ساتھ انسان جہاد کرے مال سے جہاد ہوتا ہے اور اللہ رب العالمین نے قرآن میں جہاں جہاں جہاد کرنے کا حکم دیا ہر جگہ اللہ رب العالمین نے مال ہی کو مقدم کیا کیونکہ مال ہوگا تبھی تو جہاد ہوگا نا جہاد کرنے کے لیے بھی تو ہتھیار چاہیے کہ نہیں چاہیے ہتھیار کہاں سے ملے گا مال سے ملے گا تو اللہ رب العالمین قرآن کی تمام آیتوں میں صرف ایک آیت ایسی ہے سور توبہ کی جس میں اللہ رب العالمین نے نفس کا جہاد مقدم کیا مال کو بعد میں بیان کیا ایک آیت ہے پورے قرآن کریم میں بس ورنہ جتنی آیتیں ہیں تمام آیتوں میں اللہ نے جاہدو بے امو علیکم پہلے مال پھر نفس ہے مال سے بھی جہاد ہوتا ہے اللہ نے مال دیا ہے مال کو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے استعمال کیجیے ہے کہ نہیں ہے آپ جو ہے خیر کا کام کرنا چاہتے ہیں نیکی کام کرنا چاہتے ہیں بغیر مال کے تو نہیں ہوگا آپ جو ہے تعلیم دینا ہے یا مدرسہ بنانا ہے یا اس طریقے سے اور کوئی خیر کام کرنا اس کے لیے مال چاہیے اسی لیے اللہ رب العالمین کی بڑی حکمت کہ مانبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کن سے ہوئی سب سے پہلے حضرت خدیجہ مالدار خاتون تھی انہوں نے پورا مال اللہ کی نشر و شاد کے لیے وقف کر دیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ درحمان بن عوف یہ سب مالدار صحابہ میں سے ہیں مالدار صحابہ میں سے ان کو اللہ نے مال دیا اپنے پورے مال کو اللہ کی نشر و شاد کے لیے لگا دیا اس مال کو کہ اللہ کے رسول لے لیجئے اور آپ اس کو پورے جو ہے آپ اللہ کے دین کے لیے کام کیجیے تو مال چاہیے اللہ تعالیٰ کے دین کی سبلندی کے لیے جی ہاں بغیر مال کے نہیں کچھ ہوتا ہے آج ہم تھوڑا سا دیتے ہیں سمجھتے ہیں انہیں بہت کچھ دے دیا جی ہاں میں جامع محمدیہ سے پڑھا ہوا ہوں مالیگاؤں میں جامعہ محمدیہ منصورہ مالیگاؤں ٹھیک ہے جا کر کے دیکھیے جامع محمدیہ منصورہ مالیگاؤں پچاسی ایکڑ پر ہے مالیگاؤں کے ایک سیٹھ تھے خلیل سیٹھ حاجی پورا پچاسی ایکڑ زمین انہوں نے مدرسے کے لیے وقف کر دیا چوپلی کیا نام ہے جب آپ وہ ہائی وے ہے کہاں آگرہ اور یو پی کا جو ہائی وے ہے جو بمبئی سے گاڑیاں جاتی ہیں جب آپ جائیں گے مہاراشٹرا سے تو آپ کو وہاں سے گزرنا ہی ہوگا اسی جگہ پر قائم ہے چاروں طرف سے ہائی بڑے بڑے روڈ ہیں ایک طرف سے ہائی وے ہے اس پر وہ جگہ قائم ہے آج اس کی کتنی قیمت ہوگی شاید کیلکولیٹر میں اس کا حساب ہی نہیں ہوگا پچاسی ایکڑ زمین جی ہاں آپ سوچ لیجئے بہت مالدار تھے مالیگاؤں کے حاجی خلیل پورا انہوں نے زمین کے لیے وقف مسجد مدرسے کے لیے وقف کر دیا انہوں نے آج ہم دس بیس ہزار روپیہ پچاس ہزار روپیہ دے دیتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت کچھ کر دیا یہ کر دیا وہ کر دیا آج بھی ایسے لوگ موجود الحمد پوری مسجد بنا دیا پورا مدرسہ دے دیا پورا اسپتال بنا دیا زمین وقف کر دیا ہیں ایسے لوگ الحمد دنیا کے اندر آج بھی اگر سے کم تعداد ہوتی جا رہی ہے لیکن ہیں الحمد تو یہ بھی جہاد ہے یعنی اتنا مال دینے کے لیے جو ہے آدمی کو ایک بار نہیں کروڑوں بار سوچنا پڑے گا معمولی دولت نہیں ہے پچاسی ایکڑ زمین جی ہاں وہ بھی شہر میں جی ہائی وے کے اوپر جو نیشنل ہائی وے شاہراہ جو ہوتی ہے ہائی وے بہتری زبردست بمبئی سے لے کر کے دلی اور یو پی تک جانے والی اور جو ہے پورا یہ ہائی وے پر اتنی بڑی زمین دے دینا یہ معمولی بات نہیں ہے یہ بہت دل گردے کا کام ہے یہ اتنا بڑا جو ہے وقف کر دینا مدرسے کے لیے جی ہاں جا کے دیکھیے وہاں پر جو ہے آپ کو انہیں یعنی دیکھیں گے جامعہ تو بہت خوشی ہوگی دل باغ باغ ہو جاتا الحمد للہ مولانا مختار احمد ندوی رحمۃ اللہ علیہ تھے انہوں نے ادارہ قائم کیا وہاں پر ابھی ان کے فرزند ہے ارشد مختار صاحب وہ ادارہ دیکھ رہے ہیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مال کا جہاد یہ اللہ رب العالمین نفس کے جہاد پر مقدم کیا یہ بھی جہاد ہے جی ہاں اور تمام آیتوں میں ایک آیت کو چھوڑ کر کے باقی تمام آیتوں میں اللہ نے اس کو مقدم کیا ہے نیک اعمال سے انسان جہاد کرتا ہے نیک اعمال پر قائم رہنا یہ بھی جہاد ہے اللہ کے سر کیا حدیث ہے انا و کافیم انا و انا و سائی الر و کافی التیم فل جنت کا حاقدہ اس طریقے صاحب نے فرمائش ہے کہ میں اور کفیل کی یتیم کی کفالت کرنے والا اور بیواؤں کی مدد کرنے والا جنت میں ایسے رہیں گے اور ایک حدیث ہے کل مجاہد فی صبی اللہ ایسا آدمی گویا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کے طریقے سے تو یتیموں کی کفالت کرنا غریبوں کا خیال رکھنا اور بیواؤں کی مدد کرنا یتیموں کی مدد کرنا یہ کیا یہ یہ ہے کہ انسان اس پر اللہ تعالیٰ سے مدد دیتا ہے جب بھی آپ لوگ مسجد کے اندر آئیں بھائی آپ لوگ متعمیر ہمیں کتنی بار کہا ہوں کہ دو رکعت تحت المسجد کے پاس بیٹھو دو رکعت تحت المسد پڑھ لیجیے اس کے بعد مسجد کے اندر بیٹھیے کب عمل کریں گے جب ہم مطامن ہو کر کے عالم ہو کر کے عمل نہیں کریں گے تو کون اس کے اوپر عمل کرے گا یہ ضرور یہ یہ اس میں سے ہے اللہ کے سر کہ کوئی مسجد داخل ہو جب تک دو رکعت نہ پڑھ لے نہ بیٹھے دو رکعت پڑھیے اس کے بعد بیٹھیے آ کر کے جی ہاں آ کر کے لوگ بیٹھ جاتے ہیں کتنی بار میں نصیحت کر رہا ہوں بھائی الحمد للہ دھابا سینٹر ہے یہاں سنت اور توحید کی دعوت دی جاتی ہے یہ بھی بتایا جاتا ہے تو اگر ہم نہیں عمل کریں گے کون اس کے اوپر عمل کرے گا یہ ضروری ہے ہمارے لیے کہ جب ہم آئیں تو بیٹھ بیٹھنے سے پہلے پڑھیں ہمارے نبی کی تعلیم ہے یہ ہم خود ہیں لوگوں کے لیے عالم خطبہ دیتے ہیں لوگوں کو رسید کرتے ہیں درس دیتے ہیں خود عمل نہیں کریں گے تو کون عمل اس کے اوپر کرے گا اس لیے کوئی بات کہنے سے پہلے خود انسان کو عمل کرنا چاہیے اس کے اوپر جی ہاں تو میں بتا یہ رہا تھا کہ مال کا جہاد ہے نیک اعمال کا جہاد ہے ماں باپ کی خدمت کرنا یہ کیا جہاد سے کم ہے اللہ کے سر اس کو بھی جہاد قرار دیا حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی تشریف لائے اور کہا کہ جو ہے میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں کہا تمہارے ماں باپ زندہ کہا کہ ہاں کہا جاؤ میں جہاد کرو یعنی ماں باپ کی جا کے خدمت کرو ماں باپ کی اطاعت کرو ماں باپ کی پیر جو ہے پیروی کرو تو ماں باپ کی خدمت کرنا یہ بھی جہاد ہے تو ہمارا ایک وہ بن گیا کہ جہاد کا لفظ ہے فوراً ہمارا دماغ وہیں جاتا ہے کہاں پر وہی جنگ کرنا قتال کرنا لڑائی کرنا وہ بھی ہے لیکن اس سے پہلے بھی بہت سارے جہاد ہیں جو ہم سے ضروری ہیں کہ انسان ان کو کرے کیونکہ جہاد کمانے ہوتے کوشش کرنا محنت کرنا اللہ نے آپ کو جو صلاحیت دی ہے جو طاقت دی ہے اس کو استعمال کرنا اسی کو جہاد کہا جاتا ہے لغت کے اعتبار سے وہ بھی ہے یہ بھی جہاد ہے جی ہاں اگر وہ نہیں ہے مان لیجیے اس کی اس کے لیے شرط ہے اگر شرط ہوگی تبھی وہ چیز پوری ہوگی ہمارے پاس طاقت ہونی چاہیے جھنڈا ہونا چاہیے حاکم وقت کی اجازت ہونی چاہیے ٹھیک ہے تب انسان کرتا ہے ویسے نہیں یہ اس کے لیے شرطیں ہوتی ہیں اور یہ جو حاکم وقت ہوتا ہے وہ فیصلہ کرتا ہے یہ تنظیموں کا کام نہیں ہوتا جہاد کرنے کا مسئلہ یہ حاکم وقت کا مسئلہ ہے حاکم وقت کی ذمہ داریوں میں سے ہے یہ جی ہاں اب مان لیجیے دو ملک ہیں ملک کو فلاں ملک سے لڑائی کرنا ہے کون فیصلہ کرے گا بھائی لوگ فیصلہ کریں گے کہ جو حکمراں ہوتے ہیں وہ فیصلہ کریں گے وہ لوگ فیصلہ کرتے ہیں ایسے نہیں کہ آدمی کھڑا ہو گیا ہے ایک آدمی نے تنظیم بنا لیا کہا کہ میں فیصلہ کرتا ہوں فلاں ملک سے لڑائی کریں گے نہیں اس لیے جہاد کی شرطیں ہوتی ہیں جہاد کی کیا ہوتی ہیں شرطیں ہوتی ہیں میرے بھائی جیسے نماز کی شرط ہے وضو کرنا بغیر وضو کی نماز ہو جائے گا ہو جائے گی نماز نہیں ہوگی چاہیے وضو کو ضروری ہے شرط ہے ایسی جہاد کے لیے بھی شرط ہے طاقت ہونی چاہیے ہمارے پاس حاکم وقت کی طرف سے اجازت ہونی چاہیے اور اس طریقے سے ماں باپ کی طرف سے اجازت ہونی چاہیے بالغ ہونا چاہیے آخر ہونا چاہیے بہت ساری شرطیں ہیں اس کی اگر وہ چیز نہیں ہے تو چیز جو شرط نہیں ہوگی وہ چیز نہیں پائی جائے گی فتح اللہ میں سطاتن لیکن باقی جو اور جہاد ہیں جو ہماری سطحت میں ہیں اس کو تو ہم کم سے کم کریں اس جہاد کا بھی مطلب اسلام کی اشاعت ہے اور ان جہادوں کا بھی مطلب اسلام کا پھیلانا ہے بات گی سنائی اس کا بھی مطلب ہے اسلام کی نشر و اشاعت اس کا بھی مطلب ہے اسلام کو لوگوں کے اندر پھیلانا بدعت خرافات تمام چیزوں کو ختم کرنا اور اس کے اور جو ہے لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا کیا غیر مسلم کو اسلام کی طرف بلانے کے لیے جہادی ضروری ہے آپ نے اخلاق سے بلائیے اچھے کردار سے بلائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر کیا نہیں دعوت دیتے تھے کفار و غیر مسلم کو کیسے دیتے تھے کیا ان سے جنگ کیا تھا انہوں نے نہیں اپنے اخلاق سے قرآن کے ذریعے سے اور دین اور جو ہے اپنے اعمال اور کردار سے آپ نے ان کو دین کی طرف دعوت دیا تو اپنا کردار تو ہم بدلتے نہیں ہیں اپنا اخلاق بدلتے نہیں ہیں علم حاصل نہیں کرتے اس کے اوپر عمل نہیں کرتے تو کہاں سے اسلام کی نشر و شاعت ہوگی تو جہاد کی بہت ساری قسمیں ہیں وہ جہاد کی جو ساری قسمیں ہیں وہ باقی ہیں قیامت تک باقی رہیں گی وہ جہاد بھی باقی رہے گا قیامت تک کوئی اس کو ختم نہیں کر سکتا لیکن اس کے لیے شرطیں ہیں کوئی بھی عمل عبادت بغیر شرط کے نہیں ہوتی آپ یہ جہاد کرنے جاؤ گے اس کے لیے بھی شرط ہے کہ آپ کا اخلاق اچھا ہونا چاہیے آپ کے پاس علم ہونا چاہیے ایسے نہیں کہ آپ کے پاس کچھ علم نہیں ہے اور آپ جو ہے وہ کرنا شروع کر دیں تو بہرحال بات یہ ہو رہی میرے بھائیوں کہ یہ جو جہاد اللہ فرمایا ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اس کے بہت ساری انواع اقسام ہیں جو میں نے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کیا پھر اللہ فرماتا اللہ خاف علامت علائم کسی ملامت کرنے والی کی ملامت کا خوف نہیں کرتے ہیں آج ہمارے یہاں کیا ہے بھائی لوگ کیا کہیں گے معاشرہ کیا کہے گا شادی سادگی کے ساتھ کر لوگے لوگ کیا کہیں گے اتنا زیادہ پیسہ ہے اس کے پاس کیا کرے گا وہ لوگ کہیں گے بخیل ہے شادی کر لیا بیٹی کی جہیز نہیں دیا کار نہیں دیا لوگ کیا کہیں گے ہم لوگوں سے ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے ہیں ہمیں ملامت کرنے والی کا کا خوف ہو گیا ہے کہ ملامت کرنے والے ملامت کریں گے پیسہ ہے سعودی عرب کے اندر رہتے ہیں کمپنی ان کے پاس بہت پیسہ کماتے ہیں پیسے کمی نہیں ہے سادگی کے ساتھ شادی کر رہا ہے بہت بخیر کنجوس مکھی چوس انسان ہے یہ کچھ خرچ نہیں کیا شادی کے آتے کھانا دو تین قسم کا صرف رکھا بس دو تین لوگوں کو بلا کر کے اپنی بیوی بیٹی کو بھیج دیا اور جو ہے کچھ نہیں دیا جہیز کچھ نہیں دیا اس نے نوز من ذالک لوگوں کا خوف دلوں کے اندر معاشرے کا خوف ملامت کرنے والے کا خوف اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں رہے گا ہمارے دلوں کے اندر جی ہاں یہ آج صورت حال ہوگی تو ان کی کیا صفت ہوگی لا علامت کیونکہ عام طور پر یہ ہوتا ہے نا عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ بھئی معاشرے میں ہے لوگ سب کے کیا میں نے دعوت کھایا ہے اگر نہیں کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے فلاں صاحب دیکھو ان کے پاس کچھ پاس پیسہ نہیں تھا انہوں نے اتنا جہیز دے دیا ہم نہیں دیں گے تو لوگ کیا کہیں گے یہ چیز نہیں دیں گے تو لوگ کیا کہیں گے یہی ہے نا ہمارے معاشرے کے اندر دیکھا دیکھی لوگ کرتے ہیں دیکھا دیکھی نیکی نہیں کرتے ہیں دیکھا دیکھی برائی کرتے ہیں لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں دیکھا دیکھی نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئیں گے ہے ہے کہ نہیں لوگ جو ہے برائی کے لیے دیکھا دیکھی کرتے ہیں ہاں وہ کر رہا ہم بھی کریں گے ہمارا نام کیوں نیچے رہے نام کے لیے لوگ مرتے ہیں قربانی کا مہینہ آنے والا نا ہمارے ملک میں بڑے بڑے سیٹ خوب بڑے بڑے جانور لے کر کے آئیں گے اس کا فوٹو نچالیں گے فیس بک پہ ڈالیں گے پوری پورے محلے میں قربانی کے جانور کو گھمائیں گے یہ فلاں سیٹ صاحب کا بکرا ہے جی ہاں خوب کریں گے سب ریا کاری میرے بھائی ہو جی ہاں سب ریا کار اللہ کے لیے کر رہے ہو اللہ کے یہاں جانور نہیں پہنچتا خون گوشت نہیں پہنچتا اللہ کے یہاں اور اخلاص پہنچتا ہے جی ہاں پورے پورے معاشرے میں پورے پورے محلے میں جہاں ان کی دکانیں ہیں شیٹ صاحب کا نام جہاں گھر صاحب بکرے کو باقاعدہ چلائیں گے دیکھو فلاں شیٹ صاحب کا بکرا چل رہا ہے جی ہاں یہ صورت حال سب دکھاوا ریا کاری جی ہاں تو لوگوں سے خوف مت کھائیے اللہ تعالیٰ سے خوف کھائیے اللہ کیا جواب دینا لوگوں کی شرم نہ کیجیے اللہ لوگوں کی شرم کیجیے لیکن جس میں شرم کرنے کے لیے کہا گیا جس میں نہیں شرم کرنا انسان اس میں شرم کرتا ہے اور جس میں شرم کرنا اس میں نہیں شرم کرتا بوڑھے انسان کا خیال نہیں بوڑھے انسان کے سامنے جھوٹ بولتا سگریٹ پیتا نہیں شرم کرتا کوئی لحاظ نہیں رکھتا لیکن برائی کے لیے جو ہے لحاظ رکھتا کہ بھائی ہمارے پڑوسی نے یہ دے دیا ہم نہیں دیں گے لوگ ہمیں کیا کہیں گے لوگوں کا خوف دلوں کے اندر اللہ محمد اللہ خوف ہوں اللہ تعالیٰ کسی ملامت کرنے والی کی ملامت کا وہ خوف نہیں کریں گے ان کے دل میں اگر خوف ہوگا تو اللہ تعالیٰ کا خوف ہوگا کہو کب تک کہو گے کب تک آپ کہو گے ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں ہمارا آپ سے کوئی یہ تعریف نہیں چاہیے کہ آپ ہماری تعریف کریں جی ہاں آج آپ نے ایک کروڑ شادی میں خرچ کر دیا ابھی ہمارے علاقے میں ایک آدمی نے ایک کروڑ زیادہ خرچ کیا ہے شادی میں اور ایک مولوی کی تنخواہ نہیں دیتا ہے وہ ایک مولوی کی تنخواہ بارہ ہزار دس ہزار نہیں دیتا ہے لیکن ایک کروڑ زیادہ شادی میں اپنی بیٹی خرچ کیا پچیس لاکھ کی گاڑی دیا اس نے جی ہاں اور ستر اسی کاریں اس کی شادی بیٹی کی شادی میں آئیں لوگ لے کر کے آئے اور پتہ نہیں کتنے قسم کا پکوان بنایا لیکن ایک مولوی کی تنخواہ چلے جائے چندہ کرنے کی نہیں دے گا وہ لیکن اتنا پیسہ شادی کے اندر خرچ کیا آج بہت نام ہو رہا ہے اگر کوئی ڈیڑھ کروڑ خرچ کرے گا تم چلے جاؤ گے پیچھے اس کا نام آ جائے گا پچیس دس لاکھ میں مسجد بن جاتی ہے بیس لاکھ میں عالیشان مسجد بن جائے گی گاؤں دیہات میں دس لاکھ پندرہ بیس لاکھ مسجد بن جائے گی مسجد بنا دو گے جب تک مسجد قائم رہے گی اس کا ثواب تمہیں ملتا رہے گا لیکن یہ تو تم نے کام کیا یہ تو وبال ہے تمہارے لیے یہ سزا ہے تمہارے لیے حرام میں گیا تمہارا سارا مال کچھ فائدہ اس کا نہیں ہوتا جی ہاں لوگوں کا خوف لوگ کیا کہیں گے پیسے والا ہے یا نہیں خوف کہتا ہے یا نہیں شرم ہے کہ لوگ آتے ہیں چندہ کرنے کے لیے مسجد مدرسے کے لیے میں نہیں دیتا ہوں لوگ کیا کہتے ہوں گے یہاں نہیں شرم کرتا یہاں شرم کرتا برائی میں کہ لوگ کیا کہیں گے جہیز نہیں دیا اس نے باللہ پورا پیمانہ بدل گیا پورا ڈھانچہ بدلا ہوا ہمارے معاشرے کا سب اس کو بدلنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں اس کو بدلنے کے لیے جہاد کرنا پڑے گا جی ہاں جہاد جو اصلی جہاد جو جو ہے وہ جہاد کرنا پڑے گا تب جا کر کے ساری چیزیں ختم ہوگی لڑنا پڑے گا معاشرے سے جی بہادری دکھانی پڑے گی معاشرے میں یہ نہیں کہ ڈھل یقین لوگ بیوی کہہ رہی ہے فلاں کہہ رہے ہیں چلو خلاص ہو گیا نہیں بیوی نہیں جائے گی پیسہ آپ کو مارو آپ سے پوچھا جائے گا بیوی کی بات مت مانیے اس میں وہاں مانیے جہاں فائدہ ہے کتاب اللہ سنت رسول کے موافق وہاں مانیے آپ دیکھیے سارے جو ہے کیا نام ہے سارے فیصلے بیوی ہی کے مطابق ہوتے ہیں جی ہاں وہ جو کہتی ہوں انسان کرتا شادی بیاہ کرنا ہو کیا کھلانا ہے کیا کرنا سب کچھ بیوی ایک صاحب بتا رہے تھے کہ ہمارے ہم یا بیوی میں کبھی جھگڑا نہیں ہوا ہے کہا کیوں نہیں جھگڑا ہوا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہا کہ ہم نے جو ہے تقسیم کر رکھا ہے کہ جو ہے چھوٹے چھوٹے مسائل میں کیا ہوگا کیا نام ہے وہ ہم تمہاری بات مان لیں گے اور جو بڑے بڑے مسائل میں ہیں اس میں تم ہماری بات ماننا ٹھیک ہے تو پوچھا کیا چھوٹے مسائل ہیں جیسے چھوٹے مسائل گھر خریدنا ہے شادی کرنا ہے بیٹی بیٹے کی کہاں کرنا ہے کیا کھلانا ہے گاڑی لینا ہے یہ سب بیوی کی بات چلتی ہے تو بولے بڑے مسائل کیا ہیں بڑے مسائل یہ کہ امریکہ ایران کی جنگ ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے روس اور ایران جو جنگ ہو رہی ہے یہ ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے یہ بڑے بڑے مسائل ہیں اس پر میری رائے رہتی ہے تو میری بیوی میری رائے کو مانتی ہے اور چھوٹے چھوٹے مسائل میں بیوی کی بات کو مانتا ہوں سمجھ رہے نا یہ صورتحال ہے جی ہاں یہ بڑے مسائل میں تو ہم نے وہ کر رکھا ہے گھر میں جو ہے بیوی سے اگریمنٹ کر رکھا ہے چھوٹے مسائل میں تمہاری ساری بات ہم مانیں گے بڑے مسائل میں تمہاری ساری بات ماننا یہ بڑے بڑے مسائل ہیں دنیا کے مسائل ہیں اس میں جو میری رائے گی تم کو ماننا چھوٹے مسائل شادی بیاہ اور جو ہے گاڑی اور یہ اور وہ جو ہیں یہ چھوٹے چھوٹی باتیں ہیں اس میں تمہاری بات چلے گی تو باقی کیا بچا پھر کچھ بچا اس کے بعد نہ نمن تیل ہوگی نہ نہ ہوگا نہ راجدہ ناچے گی آپ جو ہے رائے دے رہو کہ ایران اور یہ کیا نام ہے یہ روسیا اور روس اور یوکرین کی جنگ نہیں ہونی چاہیے اس میں مصالحت ہونی چاہیے کون آپ کی بات سننے والا ہے تو یہ مسئلہ ہے میرے بھائی تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیز ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے ہمیں اللہ تعالیٰ کا خوف ہونا چاہیے اللہ کا مال اللہ کے دین کے لیے استعمال کیجیے میرے بھائی اللہ کی نافرمانی میں اس کو مت استعمال کیجیے اس کے بارے ہم سے سوال کیا جائے گا اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا قیامت کے دن مال کہاں سے کمایا کہاں تم نے خرچ کیا اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں سوال کرے گا دال کا فضل اللہ یہ ہوتی ہے شاہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا عطا کرتا ہے کون سا فضل یہ ساری چیزیں مال یہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا اور اللہ کے دین پر عمل پیرا ہونا کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہ کرنا یہ سب اللہ کا فضل ہے اللہ جس کے دل میں ڈالتا ہے ڈالتا ہے ساری چیزیں اللہ کا فضل ہے مال بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اللہ نے اس کو فضل کہا ہے وہ اب تغور بن فضل اللہ اللہ نے کیا فرمایا جمعہ کی نماز پڑھ لو زمین میں پھیل جاؤ اللہ کا فضل تلاش کرو یعنی اللہ کا مال تلاش کرو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا مال ہے جب اللہ کا فضل ہے اللہ کا دیا ہوا ہے تو اللہ کے راستے میں استعمال کرو میرے بھائی اللہ کے دین میں استعمال کرو وہ اللہ علیم اللہ تعالیٰ کشادگی والا ہے اور علم والا ہے کشادگی والا اور علم والا اللہ رب العالمین ہے تو میرے بھائیوں یہ آیت تھی جو جس آیت کی شرح آپ کے سامنے کی گئی اس آیت کا خلاصہ یہ ہے یا جس آیت کے لیے مصنف نے پیش کیا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں سے محبت کرتا ہے اللہ نے کہا یو اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے لہذا ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ محبت کرتا ہے اس کے محبت کا انداز کیا ہے طریقہ کیا کیفیت کا ہے یہ اللہ کے حوالے لیکن اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے جی ہاں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العامین ہمیں نیک بنائے صالح بنائے اور اللہ رب العامین اپنے دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق دے اور اس کے دین کو دنیا میں پھیلانے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے امین و جزاک اللہ خیر و صابر محمد والا علیہ و صابرمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ